لیکن سما کا مسئلہ نہ ہوگا سماج کا مسئلہ نہ ہوگا میں برداشت نہیں کر سکتا سواب کے تصور سے سارا تکان ختم ہو جاتا ہے سارا غم جی۔ دور ہو جاتا ہے سواب کے تصور سے اس سے اندازہ کیجیے گا کہ جو اہل نظر ہے اہل بصیرت ہے اہل دل ہے ان کی نظر میں سماج کسی اونچی چیز ہے کہ اس کے سامنے کوئی دوسری چیز ان کی نظر میں ہے ہی نہیں کوئی جانی تکلیف آئی تب مالی تکلیف آئی تب جاہی جس کو عزت کہتے ہیں تکلیف آئی تب ان کی نظر میں یہ کوئی چیز ہی نہیں کہ ثواب کے تصور نے ان سب چیزیں پائی پھیر دیا کچھ نہیں کچھ نہیں سواب کی کا تصور یہ اونچے سے اونچی دولت کی چیز ہے ہم تو سمجھتے ہیں مال کا وافر ہونا دولت مال اور وہ حضرات سمجھتے ہیں وافر دولت سوال اس سے اونچی کوئی چیز نہیں اس لیے کہ ان کے ذہن میں دو چیزیں ہیں ایک فانی اور ایک باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اور اس کے مقابلے میں وہ فانی ہے جان کا معاملہ ہی فانی مال کا معاملہ بھی فانی عزت کا معاملہ بھی فانی بیماری کا معاملہ بھی فانی ساری چیز فانی کیونکہ ان سب چیزوں کا تعلق اس عالم فانی سے تو یہ عالم فانی اس کے متعلقات بھی فانی اور دوسرا عالم باقی اس کے جو متعلقات ہیں وہی باقی تو ثواب بھی باقی اب شے باقی کے مقابلے میں شے فانی کیا نظر میں آ رہا ہے کہ مختلف ثبوتوں میں رنج کی بات پیش آ گئی یہ اس کا تعلق فانی سے ہے اور ان مختلف صورتوں رنج کی پیش آنے پر اس کے بھی باتیں ثواب ہے وہ جو پیش آیا ثواب وہ باقی ہے تو ایک چیز فانی ہو کر اور دوسری چیز باقی حاصل ہو جا رہے تو رنج کیا بات ہے دکھ کے مانا ایک ہے جاننا ایک ہے ماننا تو دکھ کو جاننا تو چاہے ہو جائے لیکن دکھ کو ماننا نہیں ہونا چاہیے کیا بات یہ جی۔ دکھ کو دکھ جاننا تو بات اور ہے اور دکھ کو ماننا یہ بات اور ہے جیسے کہ اعتقاد عقائد کی چیزوں کا جاننا تو اور بات ہے اور عقائد کو ماننا یہ اور بات ہے اور ایمان نہ ماننے کا ہے جاننے کا نہیں جانتا تو عمر بھی تھا ابو لہب بھی تھا لیکن ایمان تو جاننے سے نہیں ہوتا ایمان تو ماننے سے ہوتا ہے اس کو دل میں رکھ لیا اس لیے دکھ دکھ ظاہر بات ہے جب کسی نے کاٹ لیا بھنڈ کاٹ لیا انہیں میں خراش آ گئی پھانس لگ گئی تو دکھ کو تو آئی ڈالے کھا اب کسی کو بخار ہو کوئی صاحب آ کر آدھا ڈالے ٹھیک ہوں اچھا سیدھی بات ہے بخار آ گیا امر واقعی تو نہیں لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں بچارے کہ بخار ہے بجائے کرانے کے اس وقت بھی وہ اللہ اللہ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کرانا بھی چاہیے کیا ہم مسلمان عمر فاروق سے بھی زیادہ جاننے والے اور عمر فاروق سے زیادہ خشیت اور محبت رکھنے والے ہیں ان کے گھوڑے کی ناک میں غبار اڑ کر جب پہنچ جاؤ بھی اچھا لیکن جب بیمار ہوئے تو کڑھاتے تھے بخار آ گیا اتنے بہادر آدمی کے جسم پر بھی بخار کا اثر ہو رہا کرا رہے دکھ کا احساس ایک آئے عیادت کے لیے مزاج پڑسی ہوئی تو ان کے آ کو سنا تو کہنے لگے آپ اس وقت آ آ کر رہے ہیں یہ ورنہ سنایا تھا ہم کو آ آ کر رہے ہیں یہ تو اور زیادہ اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے تو بڑے فاروق نے فرمایا کیا عجیب بات کہتے ہیں ارے اللہ تعالیٰ تو میری کمزوری کو دیکھنا چاہتے ہیں میں اپنی پہلوانی دیکھنا ہوں تو اس میار دیکھنا چاہتے ہیں انکسار دیکھنا چاہتے ہیں اس کا میں پہلوان جتنا اس وقت آہ آہ کرنے کا وقت ہے یہ عارف کی باتیں ہیں عابد کی باتیں اور طرح کی ہوتی ہیں اور عارف کی باتیں اور طرح کی ہوتی ہیں عابد عارف کی باتوں کو نہیں پہنچ سکتا عارف سے یہ دیکھتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اس کی یہ معرفت ہے وہ ہر وقت کا جو حق ہے ہر وقت کا جو حق ہے اس کو ادا کرتا ہے اور یہی اصل حق ہے اور یہ بچپن سے پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کا کیا حق ہے آپ حضرات ماشاء اللہ کرام میں سے ہے رکھا کیا کہتا ہے کتابوں کو کیا پڑھا ہے ادھر تو آ گیا نماز کے وقت اور ادھر لگی زور کی بھوک ادھر تو آ گیا نماز کا وقت جماعت بھی کھڑی ہونے والی ہو رہی ہے اور ادھر لگی زور کی بھوک اب بتاؤ کیا کریں بتا دیا تعالیٰ نے کھانا کھاؤ نماز سے پڑھنا نماز کو کھانا نہ بناؤ کھانے کو نماز بناؤ اور جو عابد ہوگا رکھ لو میں ابھی آتا اپنے رکھا کھاؤں تو عابد صاحب تو جماعت سے نہ پڑھنے کے لیے تشریف شریف لے گے اور بیوی کہہ رہی کھانا کھا لوں تو سے کہہ رہی تھی بھوک بھوک بھوک اب جب میں نے پکا کے تیار کر رکھ دیا تو چل مچھلی کو عارف صاحب تمہیں پڑھنا نکھا رہے اور جو عارف صاحب ہیں وہ کھانا کھانے بیٹھے تو اس وقت کا یہی حق ہے یہ تو میں نے مثال مثال حسن دی ہے پیشہ لگے اور ادھر لگا پیشہ پیشاب اور ادھر نماز ان کا پیشاب کرو نیت باندھ کے تو کھڑے جاؤ اللہ کو کہہ کے سب سے زیادہ بڑے اللہ میاں لیکن زیادہ بڑا کون ادا ہے کہ پیشاب کرنے جاؤ امام صاحب سلام کریں جلدی بڑی سوچ کہاں شروع کر دی انہوں نے اس کا رکو سیدھا ختم نہیں ہوتا کب سلام پھیرے کب خوش آپ جائے آ جائیے بول رہے جگہ خالی اور کوئی سارا بچہ آ کے بیٹھ جائے گا وہاں چار ہیں آپ نہیں آر پن چوبیس گھنٹے چلتے ہیں آپ چلتے کیونکہ وہ تو ہر وقت کا ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے خلاف بار کہیں ایسا رہو کہ جس چیز کو اب مقدم کرنا چاہیے مؤخر ہو جائے اور جس چیز کو مؤخر کرنا چاہیے مقدم ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے اس کا بھی سوال ہو کہ تم نے مقدم کو مؤخر موخر کو مقدم کیوں کیا اس کی تو ان چیزوں پہ نظر رہتی ہے جنید بغدادی نام سنا ہو گئے میولیا کے نام میں سے سید طائفہ کے اور یہ اللہ کی جماعت کے سردار ان کا لفظ سید طائفہ ان کا ہو گیا انتقال اس لیے دیکھا خان نے پوچھا فرمایا الحمد للہ بخش میں ہوئی اور تعالیٰ نے اپنے فرن رفر سے درجے عطا فرمائے لیکن میں اپنے پڑوسی سے پیچھے رہ گیا درجے درجے میں اپنے پڑوسی سے پیچھے رہ گیا یہ تمہارا تھانے سارے سنایا ہمیں دیکھو اور میں کہ ہم تو سارے تجرب تھے فارغ البال بال تھے بہت موقع فرصت وقت عبادت کا تھا تو خوب کرتے تھے اور ہمارا پڑوسی جو تھا وہ بی بچے والا تھا تو تھوڑی سی زمین تھی اپنے اور اپنے بچوں کے نا نفے کے لیے بیچارہ مزدوری کرتا اپنے اس کھیت میں لگتا سنہیں سال اسی میں اس کی گزر جاتی تھی فرض واجب اور سنح موقع کا احتمام رکھتا تھا اور محرمات سے بالکل لیا بچ کر رہتا تھا دوسرا آپ دکاندار لوگ ہیں تو دو کام بھی تو ہے نا بعد میں شوق ہوتا ہے اس توجہ نہیں ہوتی اس میں ساری باتیں آنی چاہیے سب کے کام کی والا کی وجہ سے کچھ ایسی ہی عجیب طریقہ رہتا تھا تو اس واقعے کا غور فرمائیے کہاں جو ہے بہت آدمی کہاں مقام کتنا اونچا سمجھے ہوئے ہے اور وہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے پڑوسی کے درجے سے نیچا پڑوسی کا درجہ اونچا ہو گیا وہ صاحب ایلوئل تھا ٹنگ دست تھا بقیر ضرور تھوڑی زمین اپنی مزدوری پر اور زمین پر گزارا کرتا تھا اس میں مشہور رہتا تھا بیچارہ فرصت نہیں ملتی تھی کچھ خاص لیکن فرض واجب سمے موقع کا اہتمام رکھتا تھا جہاں تک ہو سکے جماعت ترک نہ ہو جاتا ہے اہتمام رکھتا تھا اور محرمہ سے بالکل ہی اجتناب پڑھے نفرت رکھتا تھا اور جی اس کو چاہتا تھا یہ اس کی یہ تھی مجھے بھی اے اللہ فاروق اور آپ پتہ فرما دے جیسا ضرور عبادت کرتا ہے اور تصویر اور ذکر مشہور رہتا ہے تو اللہ میں بھی ایسا کروں لیکن بیچارہ مرتے مرتے مر گیا اور یہ اسے کاروبل الباری حاصل نہیں ہوئی بھی بچے والا محرمات سے اور قصب حرار سے بچنا بڑا بنیادہ ہے بھی بچے والا اہل ویال والا حرام کمائی سے رکھنے والا بن جاوے حضرت بڑا مجاہدہ ہے اور اس وقت وہ بنا مجاہدہ ہے میں بردادی کا زمانہ تھا پھر بھی کچھ آسانیاں اور محرمات کی چیزیں ایسی نہیں تھیں جیسی کہ اب ہر طرح سے محرمات ہمارے سامنے تو اس وقت اس زمانے کے اندر بچنا تو انتہائی درجے کا مجاہدہ ہے بڑا پکا جہاد ہے نب کے ساتھ اور اصل کی حالت ہی ہے تو جب اس زمانے کے اعتبار سے اس پڑوسی کے اس مجاہدے پر جو بردانی سے اونچا درجہ اس کا حاصل ہو گیا تو بھائی صاحبان اس زمانے کے اندر تو اس کے مجاہدے سے بہت اونچا مجاہدہ محرمہ بچوں اور بچا محرمات سے بالکل لیا اور فرض بارش میں موقع ادا کرتا رہا اور قصب حلال کا اہتمام رکھا قصب حرام سے نفور اور نیت اللہ مجھے فاروق بانی حاصل ہو جاتے میں بھی جو اور یہ اللہ گزرے ہیں یا زمان جو ایسے ہو میں بھی ایسی مدد کروں لیکن موقع حاصل ہوا جس میں بادانی نے فرمایا کہ وہ جو محرمہ سے بےکلیا بچتا تھا اور ضرورت شریعہ کا پورا پورا اہتمام رکھتا تھا اور نیت اس کی ملک جیسی عبادت کرنے کی تھی تو وہ جو نیت تھی وہ بلاور کیے ہوئے ہی ثواب اور جو محرمہ سے حیران ہو کر بچنا تھا وہ بڑا بجا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت اور اس کے اعمال پر مجھ سے اس کا درجہ درجے میں بڑھ گیا اگر ہتوالا یہ ہم کو نہ سنا جاتے اور دین کا لگ جائے چسکا اور ایسی باتیں حضرت دین کے چسکے والے نے سنی نہ ہو تو اس کی زندگی بڑی مشکل ہے محفین کی نقل بادہ نقل جب کوئی موقع پر اعتماد بھی ہو اور شوق ہو دین کی خدمت کا دین کی عبادت کا ہے تو اس کے لیے یہ باتیں بڑی مساحل قبول دینے والی ہیں سکون دینے والی ہے ورنہ تو بولنے بیٹا عبادت بھی کر رہا ہے اور چین نہیں عبادت بھی کر رہا ہے اور دل کو سکون نہیں کیونکہ اس کو حقیقت سے شناسی نہیں دین کی حقیقت سے واقف نہیں ظاہری حال دین سے واقف ہے حقیقت الدین سے بات نہیں اس لیے مقدموں کو موقع کر دیتا ہے مقدم حضرت والا زہر کی سنتیں پڑھ رہے تھے کوئی باہر سے آیا اور اس کے پاس خانقاہ آ کر اس نے کچھ آواز سے کہا بڑی پیرانی صاحبہ چھت پر سے نیچے گر گئی حضرت سنتے پڑ رہے تھے یہ توڑ لی میں توڑ دیتا آپ توڑ دیتے جس کو جیل جی اس سے ہو رہی میری جو طالب دین چارہ اور جو نہ پڑتا ہے نہ سزا کبھی ہوتی اس کا کوئی نہیں ہوتا یا تو دین دار سے گفتگو ہو رہی ہے یہ سب سے ہوتا لیکن موت مر گئی ہوں کیا ہوگا میں دیکھ لوں گا اللہ کے سامنے ہاتھ بات ہے خراب نہ ہو کے اور کہاں جاؤ لیکن وہ تو موقف تھے وہ تبدیل اور صافوں کو خوب پہچانتے تھے کہ اب اس وقت میں کون سا گیا سامنے میرے یہ تو حضرت بنا میں پیر کبھی نہیں کر سکتے ایسا اور ٹھہرے ہوئے یہ کیا کریں گے کیسے پیر صاحب ہے صاحب ہیں ہے نیت اور اپنی گرو کے لیے کر لیجیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سے نیت توڑ لیکن وہاں تو اخلاص تھا کوٹ کوٹ کر وہاں تو جمی ہوئی دل کے اندر رضا تھی کہاں رضا مخلوق تھی بنا ہوا پھر کبھی کر سکتے بس بس یہ ہے نا لوٹ کے بگڑ کر یا بدگمان ہو کر چل جاؤں گی چل جاؤ میں پرانے گیا تھا جاؤ اور جو رہ جائیں گے پکے ہوں گے جو چلے جائیں گے ان کا چلا جانا ٹھیک ہے ورنہ ایسے کچوں کے رہنے سے پکے ہو خراب ہوں گے یعنی مدرسے میں کوئی تعلیم شرجے قسم کا ہو آزاد تباہ کا ہو وہ چاہے دو ہی ایک ہوں حضرت اور موسم کے اہتمام پر وہ متنوع بھی نہ ہو اور ان کی کسی وجہ سے رعایت کر دی گئی ہو تو مجھے دوسرے اور آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ان سکتا ہوں کہ ہماری ہماری کوئی دکھا بندے کیا بات ہے تو وہ جو چست تھے درس کے اندر مطالعے کے لیے درسگاہ میں با اوقات جا کر پڑھنے کے لیے تکرار کے لیے ان کو یہ سوچ لیا جائے کیونکہ نفس کے اندر بزاد حریت رکھی ہوئی ہے نفس میں بزاد حریت رکھی ہوئی ہے آزادی وہ کیسے گھبراتا ہے ہمارے ایک مسل ہے ہمارے یہاں ایک مسل ہے ایک بھینس ہمارے یہاں ڈاکٹر جھوڑ کہیں یعنی تالاب ایک بھینس پورے تالاب میں گندا کر دیتی ہے تو گھس گئی تالاب میں چلتی چلتی نہیں بیٹھ گئی جا کے کبھی ادھر لوٹ رہی ہے کبھی ادھر لوٹ رہی ہے تو نیچے بھی جو کیچڑ ویچڑ ہوتی ہے وہ اوپر کو آ رہی ہے تو پورا پانی سفید تھا سارا سارا بہرا ہو گیا تو ایک بھینس نے سارے تالاب کو خراب کر دیا اور ایک اور مسئلہ مولانا کیا وہ یہ ہے کہ ایک دم بہت سو کو گندا کر دیتی ہے دم دم جانتے پوچھ دم بھینس کی طرح کے وہ سڑی ہوئی ہے کیچڑ میں اب ادھر ادھر سے کوئی نکلا اس نے ہلا دی اس نے ہلائی تو دم اور کپڑے کہیں خراب ہو گئے کہ بعض ایک ایسا ہوتا ہے حضرت شرری چاہے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو ایک بیٹا ہے اور بھی ہے دو چار مگر بڑا شرری ہے خدا کی پڑا سارے گھر والے گھبراتے ہیں اسے چار بیٹے بڑے اچھے بھلے بیوی بڑی اچھی بھلی وہ ایک ایسا پیدا ہو گیا کہ ہم خدا کی پڑا اب ماں بھی گھبرائے اب با بھی گھبرائے چار بھائی بھی گھبرائے اس لیے سارے گھبراتے ہیں تو چار اور دو بابا چھ اور وہ اکیلا وہ چھ اکیلے گھبرا رہے ایک ڈاکو پیدا ہو جا رہے بڑا تیز تر رہا حضرت ایک ڈاکو سے بھی حکومت ہو جاتی ہے جس صوبے جس ضلع کے اندر ایک ڈاکو بڑا شدید پیدا ہو جاوے تو تھا جائے پریشان سمرلی پریشان اور اس کو قابو میں لانے کے لیے بہت سے آدمیوں کو مدد گھبرا گئے ہاتھی گھبرا گئے گھبرا گئے وہ بھی گھبرا گئے کیا بنائی تو ایسا ہوتا ہے اس کی ہے پہچان اس کو پہچان ہے عبادت کرنا آسان ہے لیکن عارف بننا بہت مشکل ہے بنا ہوا پیر ایسا نہیں کر سکتا بہت بہت والا کے کہ متقدمین نے تو جان جان کر آنے والے طالبوں کا امتحان لیا ہے سب کہیں جا کے وہ بیت کرتے تھے اور میں نے کبھی جان کر مجھ کو یاد نہیں ہے کہ امتحان کسی کا لیا ہو لیکن امتحان ہوتا رہتا ہے یہ بھی ایک شکل تھی کہ غیر تاری طور پر نماز تو پڑھ رہے ہیں اور اتر آ رہی ہے کہ پیرانی صاحبہ اوپر سے جگہ گئی تو بنا وہ پھر کبھی نہیں کر سکتا کہ یہ مریض کیا کہیں گے لیکن حضرت یہ چھوڑ دیں اور نیت توڑ کر مکان تشریف لے گئے چار پائپ لیٹی ہوئی ہے تو ان کو اٹھا کر پھر گھر والوں نے چار پائپ لٹا رکھا تھا دیکھا بھالا کچھ پانچ شکا کیا کچھ دم کیا کچھ بلایا دکھلایا جب ان کو ٹھیک سے ہوش آواز آگے اٹھنے بیٹھنے وہ لگ گئی تو وہاں سے تشریف لا کر پھر سندرتا پڑی پھر نماز پڑی کہ بظاہر جو مقدم چیز معلوم ہوتی تھی اس کو موخر کر دیا اور جو بظاہر موخر معلوم ہوتی تھی وہ مقدم کر دیا کہ اس وقت کا یہی حق تھا کہ نیت توڑو اور بیوی کی جو ذمہ داری ہے نگرانی حفاظتی اس کو جا کر دیکھو کیونکہ ان کے ذہن میں علوم صحیح صحیح طور پر تھے اور ہم نے صحیح علم یقینیوں کا حاصل نہیں کیا کچھ معلومات ہے ہماری پڑھ کر میزان سے لے کے دورہ تک کچھ معلومات ہیں ہماری علم نہیں ہے ہم کو تو وہاں تو علم تھا جس کو علم کہتے ہیں وہ جو بخاری شریف میں جو کتاب علم شروع ہوئی ہے اور جب بخ لوٹو کتاب علم کے بعد فالم اللہ آگے پھر تو فالم سے شروع کیا ہے جس کے معنی علم کامل علم اکمل جس کا تقاضا ہے تمام معمور بہا منی انہا پر مدر وطن عمل کرنا جمیع عوامر جمیع نواحی پر مدر وطن عمل کرنا مضامت عمل کا ہوتا رہنا یہ مانا ہے علم کے تو جہل کے دو معنی ہوئے ایک تو یہ کہ میں ہی نہیں اور ایک یہ علم تو ہے من نہیں تو وہ علم کہ جو مقارن بل عمل نہ ہو یعنی جس کے ساتھ عمل لگا ہوا نہ ہو تو وہ علم جو مقارن بل عمل نہ ہو وہ بھی جہل ہی ہے علم نہیں وہ عالم کہنا جانے کا مستحق نہیں ہے ان اللہ ان الناس کہتے ہیں عالم سے میں عالم نہیں ہوں تو علم کہتے ہیں جس علم کے اندر درجہ یقینی اور وہ درجہ علم کا کمال رکھتا ہو کمال علمی نہ کہ معلومات مسائلی وہ نہیں اسی کو فقیری کہتے ہیں تو وہاں تو علم حقیقی یقینی کمال اکبر تھا وہ فلکش یہ کہ اس وقت شریعت علم کیا کہتا ہے یوں کہتا ہے کہ بیوی کا مقدم ہو گیا اپنی نگرانی میں ہے اپنی حفاظت میں ہے اس کو جا کر دیکھو کیا حال ہے جب دو چیزیں سامنے آ جائیں شریعت کی اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اول کس کو ادا کروں اور بعد میں کس چیز کو ادا کروں جس کی تلافی کے بعد میں ہو سکتی ہے اس کو موخر کرو یہ اصول ہے شریعت کا تو حکم کرنے ہی کے سامنے آ گئے اب یہ دیکھو کہ ان میں سے کون سے حکم کو بجا لاؤں مقدم کروں اور کون کو موخر کروں تو شریعت کا اصول ہے اصولوں کا جاننا لحاظ ضروری ہے کہ یہ دیکھو تلافی کس کی ہو سکتی ہے جس کی تلافی ہو سکتی ہے اس کو موقع کر دو اور جس کی تلافی نہیں ہو سکتی اس کو موقع کر دو اگرچہ موخر تھا تو نماز کی تلافی تو ہو سکتی تھی آ کے پھر پڑھ لیں گے وقت جا رہا ہے سزا ہو رہی ہے مثلاً اور بیوی حق اب مقدم ہو گیا اس کی تلافی اسی وقت کرنا پڑے گی نمانو تھوڑی دیر میں کیا سے کیا ہو جائے گا بہت وقت پر آئے گی لیکن ذمہ داری تو اپنی پوری کرنا ہے موت اپنے اختیار میں نہیں سکون قلبی دینا صورت جسمانی دینا یہ تو اپنے اختیار میں ہے موت اپنے اچھا خاصا لیٹا خبر کیا سنی اس سنیو گے اچھا خاصا لیٹا تو اس میں تھا میاں کے روح کو روح لیتا خبردار جو تم نکلی اور جب نکل بھی گئی تھی خبردار جاتی کہاں ہے پھر پکڑ کے جب داخل کر دیتا بی صاحبہ کے اما سان کے بیٹے صاحبے کے یا ابا جان کے کہیں سنا سے ایسا ہوا ہو کہ روح کہاں جا رہی تو نکل کے تو جو شخص ایک مسئلہ آگا میں جو شخص کے باس کا نہ ہو قیامت باس بے این سے جس کو سا کہتے ہیں عربی میں جو شخص کے باس کا قائد نہ ہو اس کو چاہیے کہ روح نکلنے دے دلیل ہے یہ ایک چھوٹی سی روح نہ نکلنے دے اور نکلنے پر پھر لوٹا دے اور جب ایسا کر نہیں سکتا تو پھر کیوں زوردار طریقے سے کہتا ہے کہ قیامت کیسا کہتے ہیں قیامت کیا چیز ہوتی ہے اور تو کہہ رہا زوردار طریقے سے تیرا زوردار طریقے سے کہنا اس کو مستلزم ہے کہ روح نہ نکل دے اور نکل گئی پھر ہٹا دے اور ایسا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو لازم آ گیا کہ باس کا ہونا لازم ہے سہمت کا ہونا لازم ہے یہ ایک منتری سے واضح سے سہمت کے سروس پیش کیا آپ کے سامنے تو اصول کیا معلوم ہوا اصول یہ ہوا کہ جس کی تلافی جو نیک کام ہمارے سامنے اب یہ دیکھنا کون سا پہلے کرو تو جس کا تدارک ہو سکتا ہے بعد میں اس کو چھوڑ دو اور جس کا تدارک نہیں ہو سکتا اس کو پہلے کرو آپ کو دس ہزار مرتبہ ذکر ذات یا نفی اس بار کرنا تھا آپ جو پہلے بیٹھ گئے کرنے کے لیے ابھی آپ پانچ ہزار کر چکے تھے پانچ ہزار باقی تھا کہ مکبر صاحب نے تفریح شروع کر دی جماعت کی اب جو کام آپ کے سامنے آ گئے ایک تو نماز کا ادا کرنا اور ایک ذکر کا ادا کرنا تو جو شوق مزاج ہے اور جسے حدود معلوم نہیں ہے بات میں پھر پڑھ سکتا ہوں جماعتی کیا بات ہے جماعت سے میں نیا نماز نہ پڑھوں تو کیا بات ہے میں پھر پڑھ سکتا ہوں اپنے ذکر کو جو پانچ ہزار دفعہ رہ گیا اس کو پورا کر لوں ایسا تو ایسا کرے گا اور جس کو معلوم ہے کہ یہ تو ایک نقلی چیز ہے ذکر استحبابی استحسانی اور معین ضروریات دین ہے نہ کہ این دین ضروری ہے میری بات پسند آ رہی ہے نہیں نہیں آ آ رہی رہی سمجھ ایک تو ہے این طاعت اور ایک ہے این عبادت اور عبادت اور طاعت میں فرق ہے عبادت میں اور طاقت میں فرق ہے طاعت تو وہ ہے کہ جب جانب اللہ ضروریات دینیا میں سے مامو ہی انہا اور عبادت یہ ہے کہ مامو بہا اور ضروریات دینیا میں سے نہیں تو طاقت عبادت داخل ہو جائے گی لیکن ہر عبادت تاج داخل ہو ایسا نہیں نفل عبادت داخل ہے لیکن یہ کہ ضرورت شریعہ میں سے ہے ایسا نہیں کہ اس کے ترک پر ایسا گنا ایسی معاشت ہوگی جو خود پٹائی ہوگی ایسا نہیں اور نماز فرض چھوڑنے پر وہ سات ہے جو توڑ چاہیے تھی لیکن کرہن اگر چھوڑ دی تو ایسی پٹائی ہوئی جو کہ وہ کیا کرے تو کیا ہوا لیکن اس کو سمجھنے کی جماعت کیا چیز ہے کیا درجہ ہے اس کا کس درجے میں واجب ہے یہ کہ نماز جب مشروع ہوئی دنیا کے اندر تو جماعت کے ساتھ مشروع ہوئی تھی انتظار مشروع نہیں ہوئی تھی جی وی رسنام اور حضور عظم تین دن تک مختلف اوقات میں جماعت کے ساتھ نماز کا ظہور اس عالم دنیا کے اندر ہوا تھا ابتدائی وقت انتہائی وقت درمیانی وقت تین دن تک اس طرح ہوا زیر صاحب نے تین دن میں فرمایا کہ آپ کی امت امت بسط ہے لہذا آپ کی امت کی نمازوں کا وقت بھی اوسط ہے درمیانی وقت ابھی سے خبر نہیں اسے تو ذکر کا شوق ہے بیچاروں کو کچھ اس میں کیفیاتی ہوتی ہیں کچھ حز بھی حاصل ہوتا ہے تو جماعت تو چھوڑ دی اس نے اور ذکر کرتا رہا لیکن اسے علم جس کو علم صحیح شریک کہتے ہیں میں کہا بوخر جماعت مقدم اس کا مقام بہت اونچا ہے وہ تعات عبادیہ ویسے ہے یہ عبادت تعات پہ مشرعیہ معمور بہا ترک منی انہا مقدم ہو گیا یا کو چھوڑ دے گا وہ یہ وہ بھی خیر ہے اور عبادت ہے اور اس کو چھوڑ کر نماز جماعت کے ساتھ شریف ہو جائے گا کہ اس کی تلافی تو ہو سکتی ہے لیکن اس کی تلا نہیں ہو سکتی کہ جماعت تو ہو گئی اس کی تلافی کیا کرے اگر دوسری کوئی اور جماعت کرے گا تو جو جماعت کے اندر پہلے ہوئی تھی وہ کہاں ہے تلافی کیسی اگر ہوئی تو بہت گھٹیا گیا اور بابو جانتے ہوئے کہ اپنے سارے بات کھڑی ہو رہی ہے گناہ ہو گیا اس کی چوبا کرو اب وہ اس کو جماعت کو مختم کرنا ہوگا اور عبادت ذکر کو موخر کرنا ہوگا کہ اس کی تلافی ہو سکتی ہے کہ جماعت سے اللہ پڑھنے کے بعد یہ پانچ دار مرتبہ جو رہ گیا پورا کر لینا لیکن اس کی تلافی نہیں ہو سکتی جو جماعت ہو گئی تو اب جماعت کہاں یہ اس ویل میں آیا تو جب دو عبادتیں سامنے آ جائیں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان میں مقدم کون ہے مؤخر کون ہے کس کی تلافی ہو سکتی ہے کس کی نہیں ہو سکتی ایسے ہی ایک عبادت اپنی بیوی کی بیماری کی دیکھا بھالی رفع پریشانی سکون قلبی اور ایک عبادت جو سنتیں پڑی جا رہی تھی وہ اس کو مؤخر کر دیا کیونکہ تلافی ہو سکتی ہے کہ آ کے ہم سے پڑھ لیں گے لیکن اس کی تلافی نہیں ہو سکتی جو اپنے ذمے ہے نا نیت توڑ دی اور تشریف لے ہوئے اور پھر آ کر سنتیں پڑھ کر نماز اپنے وقت پڑھ لی جماعت کے ساتھ اسی لیے ضرورت ہے محقق کی صحبت بلا پڑے ہوئے ہی موقع کی صحبت بلا پڑے ہوئے ہی اور بلا موقع کی صحبت کے پڑے ہوئے ہی بھی کافی نہیں ہو سکتا یہ سبت موقع کیا مطلب مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ چپشا نہیں ہے وہ چپشا نہیں ہے آیا بیٹھ کے مراقبہ اور ہوئے بیٹھے ہوئے اچھا، چپشا ہی نہیں ایک بولتا شاہی اسی لیے مسئلہ ہے سلوک کا کہ شیخ کو ہونا چاہیے زبان اور مل ہونا چاہیے کان کہ جو وقت مقرر ہے مجلس کا اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ خاموش آ کر بیٹھ گیا بولے اور مریضوں کا آ کر بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آ کر بیٹھ کے اجوا کر لیا اور دل کہیں جسم تو وہی ہے جسم میں کان بھی ہے اور جسم میں آنکھیں بھی ہیں تو پیس آگ کی طرف دیکھ بھی رہا ہے اور کان تو ہے ہی اب پیس آپ بھی خیال کر رہے ہیں میں تو بہت غور سے مجھے تو دیکھ رہا ہے بہت غور سے سن رہا ہوگا تو اپنے کو بھی دھوکہ دھوکا دے رہا ہے وہ اور پیس آپ کو بھی دھوکہ دینا چاہتا ہے وہ اور پیس آپ خوش بدلے اچھی طرح سے کہ یہ ہے کہاں یہاں ہے نا اور چلا گیا جسم تو ہے اس کا یہاں مگر دل ہے کہیں اور اور قوت درا کا قوت اجراقیہ جو ہے وہ دل کے اندر ہے کانوں کے اندر نہیں ہے جب تک دل حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک بات سمجھ آئے گی نہیں تو عرفان و تقسیم کا مدار جو ہے وہ کل پر ہے اس لیے قرآن شریف میں تعالیٰ کا فرمان ہے ان نفیزاری کا ذکر لمن کا لہو کل بل کہ اس قرآن پاک کے اس قرآن پاک کے اندر اس قرآن پاک میں بھی ضرور نصیحت ہے راہ لام تحقیق کہ بلا شکر شبہ یقین بے ضرور اس قرآن پاک میں نصیحت ہے مگر اس شخص کے لیے جو اس نصیحت کی طرف دل جمائے دل لگا لے کان والوں کی نہیں تو کان بھی غور سے سننا اور دل بھی ادھر لگانا یہ مانا ہے ان نفی ادارے کا نہ ذکر لیبن کا لہو کل بن اس لیے خوش ہوتا ہے کہ ان بیٹھنے والوں میں سے کون تو خالی دیکھ رہا ہے مجھے اور کون ہے کہ دیکھ رہا نہیں مگر دل سے متوجہ ہو رہا ہے خالی دیکھنے سے کام نہیں چلتا دل کے متوجہ کرنے سے کام چلتا ہے تب وہ نفع بخش ہوگا شیخ موقع کے پاس بیٹھنا آنا رہنا ساتھ چلنا ساتھ رہنا جو ہوگا نا پھر روٹی گھر نہیں کھاتا تھا شیو گھر نہیں ملتے تھے کھانے کو مکھن گھر نہیں کھاتا تھا چا گھر نہیں پیتا تھا مرغی گھر نہیں کھاتا تھا انڈے نہیں ملتے تھے یہ سب کچھ تھا گھر پہ گھر سے بگڑ کیوں ہوا کیا یہ نیت ہے کہ لوگوں کے نگاہ میں میرا اعتماد قائم ہو جائے گا اور دنیاوی منافع اس پر اعتمادیت پر حاصل کروں گا کہ یہ تو فلاں بزرگ کے ساتھ دیکھا ہے ان کو اور بڑی پابندی کے ساتھ اور بہت دفعہ اکثر بیشتر وہ ساتھ ہی نہیں چھوڑتا تھا نہیں اعتماد کا آدمی ہے اعتماد قائم کر دیا اب دنیائی منافع سے لوگوں سے اٹھانے لگا ایک دفعہ تو یہی کہ میری تعظیم ہوگی میرا ادب ہوگا میرا احترام ہوگا لوگ ذرا اچھی خدمت کے ساتھ پیش آئیں گے اچھا کھانا کھلانے اگر میں پہنچ گیا تو اچھی جگہ رکھا لے گا اچھی جگہ لٹا لے گا اور اگر کبھی ضرورت پڑ گئی تو میں سفارش کوئی اچھی کرا لوں گا اپنے ضرورت کے لیے کہ ان کا تعلق آسان سے بھی ہوتا رہتا ہے ضرورت پڑ گئی تو اپنے کاروبار کے لیے کچھ دس ہزار بیس ہزار رین ادھار کے اعتماد ہو گیا ہے اور نیل ادا کرنے کی ہے نہیں وہ تو اعتمادیت پر اپنا کام نکالنا چاہتا ہے تو حضرت آنے والوں کی نیتیں بیٹھنے والوں کی نیتیں ساتھ رہنے والوں کی نیتیں شیخ کے ساتھ جس کی طرح لوگوں رجوعات سے مختلف ہوتی ہے تو دین کا نفع آخرت کا نفع قرب الہی کا نفع رضا الہی کا نفع وہ اٹھا دے گا جو رضا الہی کے لیے اور نس پرستی کے لیے نہیں ہے بلکہ روحانیت کے لیے ہے وہ اٹھائے گا اور ایسا جلدی نفع اٹھا لے گا تو شیخ محقق کے پاس اس کا رہنا سہنا بیٹھنا اٹھنا ہے مگر ظاہری علم میں صاحب علم نہیں ہے وہ جو صاحب علم بنے گا وہ شخص جو بظاہر صاحب علم ہے لیکن کسی شیخ محقق کی صحبت اس نے نہیں اٹھائی اور خدا نہ خاصہ کہیں اعراض بھی ہو تو وہ صاحب علم اس غیر صاحب علم باسمتی آپ سے موقع سے برابر نہیں ہو سکتا اسی لیے سنا کرتے تھے کہ نرا علم کافی نہیں محض نرا کے مانے محض علم نرا علم کافی نہیں ہاں البتہ نری صحبت کافی ہے کہ وہاں عملی زندگی تربیت اخلاقی بھی آتی جا رہی ہے اور چونکہ شیخ محقی کی مجلس بھولتا شاہ ہونی چاہیے تو علوم بھی مختلف قسم کے ان کے اس کے پاس آ رہے ہیں موقع شناسی بن رہا ہے اور مردم شناس بھی ہو رہا ہے وقت شناس بھی بن رہا ہے بخلا اس شخص کے جس جس کے پاس محض علم ہے وہ نہ موقع شناس بن رہا ہے نہ مردم شناس بن رہا ہے اللہ ماشاء اللہ سب جگہ ہے اور انادر کل معلوم سب جانتے ہیں کچھ طبیعت میں سلامتی ہوگی اس کے اتفاقی طور پر ممکن ہے کہ موقع شناس ہو گیا ہو مضمون شناس بن گیا ہو وہ عقل تو قبول کرتی نہیں ہے خیر قبول ہے تو اس لیے آمار کا تقدم و تاثر اس کی پہچاننے کی بڑی ضرورت ہے شیطان جو ہے وہ دیندار کو دین ہی کے چیزوں کے ذہنیت کے اندر لا کر مارنا چاہتا ہے سمجھ گیا ہے کہ ایسا دیندار ہے مضبوط کس قسم کا کہ دنیا کی بات اگر اس کے ساتھ لا کر رکھوں گا تو مانے گا نہیں کہ وہ خام خاں اپنا گت کھویا اور جو مقصد ہے وہ بھی حاصل نہ ہوا اس کے سامنے تو دین کی بات رکھو اور اس دین کی بات کو رکھ کر پھر اس کو ختم کرو ہلاک کرو کمزور بناؤ دین کی طرف سے لیکن جو محسوس ہوگا وہ اس کو پہچان دے گا اور مقدم کو مقدم اور موخر کو موخر رکھے گا جیسے اس والا کی مثال میں نے پیش کی کہ دو چیزیں سامنے آ گئی والا نے ایک بزرگ کا واقعہ کیا جہاد ہو رہا تھا کہیں پر اور نفیر عام نہیں کہ سب کی شرکت نفیر عام نہیں اس شیخ کے بزرگ کے طبیعت میں یہ آ رہا ہے کہ جہاد میں شریک ہو کہ جہاد کا مقام بہت اونچا ہے اللہ اکبر شہید ہو گئے تو دکھا کیا اور نہ شہید ہوئے تھے تو مقام کیسا رہ رہ کر روز یہ بات دل میں آتی رہی بڑی پریشانی ہو گئی یہ کیا قصہ ہے جان کٹا کے کون تیار ہوتا ہے اور یہ روز خیال آ رہا ہے جہاں میں شریف ہو جہاں شریف ہو قوت فکریا سے کام لینے لگے اور اللہ تعالیٰ نے جو دماغ کے اندر قوت فکریا رکھی ہے جس کی تعریف منصب والے بیان کرتے ہیں فکر کی تعریف کی تعریف جب اس سے واقعی کام لیتا ہے تو صحیح راستہ مل ہی جاتا ہے صحیح رہبری ہو ہی جاتی ہے اور پھر ہوتے تھے بزرگ جو اخلاص ان کا اونڈا بچھانا کھانا پینا ہوتا ہے سوچتے رہے کیا نفس پکڑ لی نفس پکڑ لی کہ یہ جو میں نفس کے اوپر روز آرے چلاتا ہوں اس کی مقابلت اس کی مخالفت میں تنگ آ گیا ہوں چوبیس گھنٹے کے آ رہے چوبیس گھنٹے کی تلوار چل رہی ہے اچھا ذکر کیا لا الہ اللہ کا تیرے لا سے تیرے لا در قتل غیر حق میں لا کی تلوار غیر حق کے قتل کرنے میں چلا چلا دی غیر حق کے قتل کرنے میں بتاؤ امام نبوی کو سنا ہوگا جو اہل علم حضرات مسلم شریف کی شرح ہے امام نبوی کی کتاب ہے عربی عربی اس کی شرح کی ہے مجالس سنیہ اس کا نام ہے ایک عجیب حدیث رواج کی ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو شخص کے لسانی طلبی پیغائے الہ الا اللہ کہتا ہے تو دنیا کے اندر جتنے کافر اور جتنی جتنے کافرہ ہیں ان سب کی تعداد کے مطابق ملتا ہے یہ رواج کی بول بےعدد کل کافی کافر من قال لا الہ الا اللہ آت اللہ من الثواب بےعدد کل کافی و کافرت وہ فرماتے ہیں کہ فرمان اس نے کہ جس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ مراد کیا ہوتی ہے خام خاص رکھ صدق دل اقرار لسان مخلوص اس نے کہا تو جتنے دنیا کے اندر کافر کافرہ کافر ان کی تعداد کے مطابق ہے اور وہ دلیل اصل یہ پیش کرتے ہیں کہ نقل ہو گئی ہمیں دل اقلی کی ضرورت ہے نقل کے بعد بالکل نہیں ایمان تیسی کا نام ہے یقین تیسی کا نام ہے کیوں جھگڑے میں پڑے لیکن یہ حضرات بار کاٹ جاتے ہیں بعض دفعہ تو اس پر یاد آیا تھا تیز لا در قتل غیر حق کہ لا کی تلوار غیر حق کے قتل کے اندر چلا تو غیر حق جتنی چیزیں ہیں ان سب کو مار ڈالا اس لا نے سب کو مار ڈالا اس نے رکھا نفس میں مار ڈالا شیطان کو بھی اور جو اور دنیا کے اندر کافر ہیں ان کو بھی اور جو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حق تعالیٰ کی یاد سے زخم ڈالنے والے ہیں وہ سب کو مار ڈالا وہ بھی دنیا کیوں چیز دنیا الخدا غافل بدل نیا سے مارو فرزند و زن زم فرماتے ہیں دنیا جو ہے یہ اولاد کے ہونے کا چالیس ہونے کے ڈھیروں کے ہونے کا نام نہیں ہے کتنے بھی ہو کوئی پرواہ کی بات نہیں لیکن تغافل رہو جس سے تصاور ہو جاتا ہے پہلے تغافل ہوتا ہے پھر تصاور آتا ہے یہ نہیں کہ پہلے تصاور پھر تغافر تغافر سے تصاور آتا ہے تو کیا عجیب بات کہیے چیز دنیا ساحل نے سوال کیا <coughs> مرجیب نے جواب دیا از خدا غافل بدل خدا سے غافل ہونے کا نام ہے بس اور اگر یہ نہیں ہے تو نیست نہیں ہے دنیا نام اولاد کا چاندی اور سونا کا اس کا نام بھی ہے چاند لاکھوں یہ خدا سے نہیں اسی لیے جو شخص ایسا ہو کہ جس کی صحبت سے خدا تعالی کی یاد میں اضافہ ہو اور محبت بڑھے وہ تو محبت مطلوب ہے اللہ میں اصول کا حبا کا وہ حبا میں حبوں کا اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت چاہتا ہوں اور شخص کی محبت چاہتا ہوں جس کو آپ سے محبت ہے اللہ جسنی حب کا من مئی فول حبو اند کا جس یہاں رزق تعبیر کیا ہوئی رسک اللہ مجھے رزق دیجیے اپنی محبت کا کہ حب الہی یہ رزق ہے روح کی حب الہی رزق ہے روح کی اللہ مر حب کا محبت میں انف حب اند کا اور جس کی محبت آپ کو نزدیک مجھے نفع بخش ہو اس کی محبت چاہتا ہوں میں آپ سے اس کی محبت دیجیے تو غیر حق کا ہوا وہ تو حق میں اور معی ہو گیا نمد ہو گیا تو یہ ہے غیر حق کے معنی یہ ہوئے اور جب یہ معنی ہوئے تو لا نے نفی اس بات کے ذکر نے غیر حق کو قتل کر دیا تلوار چلا دی اور تلوار چلانا جہاد ہے تلوار چلانا کفار پر یہ جہاد ہے اور اس نے لا کے تلوار چلائی تو یہ تلوار روح ہوئی تو غیر حق روحانی روحن قتل کیے اور وہ ہے جہاد تو تمام کافر جو غیر حق ہے اس کو روحانی طور پر قتل کر دیا لگا دیا نا قتل کر دیا اور مسئلہ یہ ہے من قتلا قصیل فلح کہ جس شخص نے جس قاتل کو قتل کیا ہے اس کا پورا سامان اسی کو ملے گا جس نے قتل کیا نا یعنی قاتل کو یہ مسئلہ ہے جہاد نہیں ہوتا تھا کہ جس کے ہاتھ سے کوئی کافر جہاد کے اندر مارا گیا تو اس کا گھوڑا اس گھوڑے پر جو کچھ سارا سامان ہے کسی بھی نوعیت کا کسی بھی قیمت کا ہو کہ بعض بعض کے گھوڑوں کے لگاؤ کے اندر جواہرات ہوتے تھے بہترین سر پر تاز رکھے ہوئے آیا ہوا بڑا قیمتی لاکھوں کا غرض یہ کہ جو شخص جو مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے اس کافر کے ساتھ جو بھی ساز سامان اس کو ملے گا اور یہ روحانی قتل ہوا ہے روحانی مقتولین اب اس کے پاس جو کچھ بھی سامان ہے وہ قاتل کے لیے ہوگا اور وہ سامان پورا پورا ثواب لہٰذا مجاہد کرنے مجاہد کو جب لا الا اللہ کہا ہے یہ جہاد روحانی کیا ہے تو تمام کافر مت تمام کافر عورتوں کا قتل کا سوال اس کو بجائے یہ روز علی قائم کی جہاد کی مشاب ہے یہ وہ بزرگ کہ جہاد ہو رہا چلو یہ تو بڑی مشکل کی بات ہوگی جہاد میں شریک ہونے کے ثواب سب نز لفظ پہچان معلوم ہو گیا کہ پر جو تلوار چلتی رہتی اے نفس اور میں تیرا مقابلہ تو کرتا رہتا ہوں اور تیری منمانی نہیں ہونے دیتا ہوں گھبرا اٹھا کہ جہاد بج یہ دفعہ گردن ختم ہو جائے گی یہ ساری ملک نجات ہو جائے گی چوبیس گھنٹے تلوار چلانا نہیں ہوگا میری خواہش کو کچھ نہیں ہونے دیتا یہ کہا تمہاری نقد پہچان اچھا دی مجھے تو تم پر ہی چوبیس گھنٹے تلوار چلانی ہے اور جہاد میں جا کر مجھے تو غازی بن کر یا شہید ہو کر سواب دینا ہے نہیں دیکھیے دوسری سامنے آ گئی نہیں ایک نس کا مقابلہ مقاتلہ قتل اور ایک میدان جہاد کے اندر جا کر کافر کا قتل ہم سوائے چلے جاتے سوام معلوم ہے اس کی فضیت معلوم ہے درجہ معلوم ہے ہمیں کون چھوڑے اور ہے ذرا ایسا دیندار آدمی لیکن حق پہچانتا نہیں کیوں اس لیے کسی موقع کے پاس بیٹھا نہیں سمت اٹھائی نہیں اس لیے وہ تو جہاد میں چلا جاتا لیکن تھے وہ موقع سمت یافتہ میں تو یہیں گھر رہوں گا اور جہاد کرنے تھی جاؤں گا اور فری پر میں تلوار چلاتا رہوں گا جہاد کرتا رہوں گا نہیں گئے کہ نفیر عام نہیں تو حضرت ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو تحقیقی ہو اور مقدم موخر کو خوب پہچاننے والا وقت شناس موقع شناس مردم شناس تو اس لیے عمر فاروق عنہ بیمار ہے اور آ آ کر رہے اور ایک بیچارے آئے ان کا یا مینی آپ اس وقت آ کر رہے ہیں تو اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ تو مجھ سے میری اس میرا کمزوری دیکھنا چاہتے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پہلوان جتنا میں تو آئی کروں گا اور فاروق آپ جانتے ہیں ان کا علم کیسا تھا تو موقع جانتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ میری آ سننا چاہتے ہیں اس وقت اللہ اللہ نہیں جیسے کہ ہائی سال سندت میں مکہ مجسمے کا تشریف لے گئے تھے ایک صاحب آئے ایک مہینہ بیمار رہے حرم شریف میں مکہ موجودہ حرم شریف میں نماز کے نہیں جا سکے جب صحت ہوئی کچھ قربت آئی تو ہائی صاحب سندت میں آئے مزاج پوسی ہوئی اسی میں انہوں نے یہ کہا بالا نے ہمیں سنایا تھا یہ کہ حضرت ایک مہینے تک میں بیمار چار پائی پڑا رہا حرم شریف کی نماز کی حاضری سے محروم رہا اظہار افسوس تعصف حسرت بھری آواز میں حضرت میں ایک مہینے بیمار پائی میں پڑا رہا اور حرم شریف کی نماز سے محروم رہا حاجی صاحب نے فرمایا ارے میاں حرم شریف کی نماز تھوڑی مطلوب ہے مطلوب تو رضا الہی ہے جب تک وہ آپ کو حرم شریف میں بلا کر رضا دیکھتے رہے رضا حاصل ہوئی اور جب چار پائی پر ڈال کر نماز پڑھنے پر رضا چارپائی پر ڈال کر رضا حاصل ہوتی رہی تو رضا مطلوب ہے حرم شریف کی نماز مطلوب نہیں ہے تسکین ہو گئی سکون ہو گیا تسلی ہو گئی جب وہ چلے گئے تو ہائے سارے فرمایا یہ ابھی عابد ہے عارف نہیں ابھی یہ عابد ہے عارف نہیں اسی لیے عارف کی ایک رکت عابد کی ہزار رکت سے بڑھ کر ہے بلکہ ایک لاکھ کیونکہ حرم شریف مکہ معذمہ میں نماز ایک فریضہ سے ایک لاکھ کا سوال ملتا ہے تو یہ عارف کا قلب ہے تو اس کو بھی ایک نماز کا سواب ایک لاکھ کا ملتا ہے تو علم اور معرفت میں بڑا فرق ہے معرفت کے اندر تو جدی جدی چیزوں کی معرفت ہوتی ہے شراف ہوتی ہے عارف کو اس وقت اصل کیا چاہتے ہیں کس طرح ہونا چاہیے کس کا حق مقدم ہے کس کا موخر ہے کھانا کھاؤں نماز پڑھوں نماز پڑھوں یا کھانا کھاؤں بیوی کی آجت میں لگوں یا جماعت لیے جاؤں تو جس کو عرفان حاصل نہیں ہے حضرت وہ تو نماز پڑھنے جائے گا جماعت سے مسجد میں اور جس کو معرفت حاصل ہے وہ گھر میں رہ کر دین کی خبرداری کرتے ہوئے کوئی اور دوسرا نہیں ہے جنا پڑے گا جماعت سے مسجد نہیں جائے گا کتنا بڑا فرق ہے تو جنید بردادی کی بات تھی وہ جنید بردادی کے وفات کے بعد جب کسی شخص نے خواب دیکھا فرمایا کہ کیا معاملہ ہوا الحمد للہ بخش دیا درجے بھی حاصل ہوئے لیکن میں اپنے پڑوسی سے پیچھے رہ گیا اس کا درجہ بڑھ گیا وہ کس طرح پر سننے والوں کو غور سے سن لینا چاہیے جن میں دین کی چسک ہے جن میں دین کا ذائقہ ہے ان کو بہت غور سے سننا چاہیے اور جو پڑھتے ہی نہیں ہیں انہیں پڑھنے کی فکر فکر خدا ہونے کی اس کا جو مخاطب نہیں ہمارا ان چیزوں کے اندر وہ مخاطب ہیں کہ جو دیندار کہلائے جاتے ہیں دین کا چسکا ہے دین دین کی مٹھاس ہے چسپیدگی آئی ہے ان کو ایسی باتیں بہت ضروری سننا چاہیے مطلب بڑی غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ اپنے سمجھتے ہیں کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں اور اس فضیلت کا کا صاحب کا کام کر رہا ہوں حالانکہ غلط جس پر رضا الہی مرتب ہو وہ دین کا کام ہے یا سورتن دین کا کام ہے واقعی بہت عجیب و غریب لیکن رضا مت نہ ہو کیا خیال ہے جس پر رضا مرتب ہو وہ تو دین کا کام کرایا جائے گا اور جس پر مرتب نہ ہو تو وہ سورتن تو دین ہے وہ حقیقت دین نہیں ہے اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے معمولی علم کام نہیں دے گا جس کو ہم نے پس پشت علم کو ڈال رکھا ہے اور عبادت کا شوق ہو گیا ہے رضا حاصل نہیں اور مرض ہو گیا تو جنید بغدادی نے یہ کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بے چارہ ویال والا تھا اور ہم نہیں فاروق بال تھے ہم تو خوب عادتیں کی خوب تصویر خوب ذکر خوب رکھنے خوب دار سب بیداری وہ بیچارہ اہل والا تھا تو تھوڑی سی زمین اور مزدوری زندگی اس نے اپنی اس میں گزار دی اپنے اور اپنے اہلوان کے نا نفسے ادائے حقوق میں لیکن فرائض و واجبات اور سن موقعات کا پورا اہتمام اور نماز کی باجماعت پورا اعتماد خیال رکھتا تھا اور محرمات سے بالکل یہ بستا تھا پوری نفرت لیکن نیت اس کی یہ تھی کہ اللہ مجھے جنید کی سفاروں اور بھائی عطا فرما دیجیے تاکہ میں بھی جنید کی عبادت کروں رات دن ایک کر عبادت کر دوں لیکن اس کو یہ موقع حاصل نہیں ہوا انتقال ہو گیا اب جو ڈر کر یہ آیا تو اس کی وہ عبادت کہ ضروریات شریعہ کو پورا کرتا تھا اور محرمہ سے اجتناب کرتا تھا اور نیت اس کی یہ تھی تو اللہ تعالی نے ان عبادات کو قبول کرتے ہوئے اس کی نیت کہ وہ جانتے ہیں کہ دن میں کیا ہے ہم سے مرتبہ اس کا اونچا کر دیا کہ اہم اہل والا اور پھر ایسا مجاہدہ کرے بہت مشکل ہے کہ قصبے حلال کا اہتمام کرے اور حرام کے پاس میں جاوے چاہے تنگی سے گزر ہو جاوے اس لیے قسم حلال فرض تو بادل پڑیے لیکن فرض کہ وہ قسم حلال کا اہتمام کرتا تھا اور حرام سے پورا پورا بستا تھا چاہے تنگے چٹنی کے ساتھ کھانا پینا نصیب ہوتا ہو چاہے اچھا پہنا نصیب نہ ہوتا ہو اس کا درجہ پڑ گیا بڑا براد آئی نسخوشی ہے نہیں حالات حرام بہت لیکن حالات تھوڑے کے اندر جو نور ہوتا ہے حرام بہت میں کثافت اور میری ہوتا ہے اس اس کا درجہ بڑھ گیا اب ہمارا ہی زمانے لے لیجیے تو وہ زمانہ تھا کہ جس میں محرمات کا ظہور وجود کم تھا اور ابھی ہمارا زمانہ لیجیے کہ جس میں محرمات کا وجود کثرت سے ہے جس طرف جائیے محرمات ہی محرمات کمانے کی طرف جائیے تو اس سے بچ کر مل کر بیٹھ کر رہنے کو دیکھو تب محرمات کا ارتکاب تو اس زمانے میں جس زمانے میں ہم ہیں محرمات سے بچنا بہت اونچے درجے کا جہاد ہے اور پھر بچ کر اپنی زندگی گزار رہا ہو اور <clears throat> ضرورت شریا کا اہتمام کر رہا ہو حضرت بڑا اونچا درجہ اس کو حاصل ہوگا ہزاروں اور لاکھوں نفلوں کا ایک طرف اس کا صرف پنج وقت کا نماز پڑھ کر جو ضروری دین کا کام ہے اس کا لحاظ کر کے حالات پر ہاتھ ڈال کر رہنا ایک طرف اور لاکھوں نفریں ایک طرف وہ لاکھوں نفروں اپنے نفروں کے اندر اس کو ثواب نہیں ملے گا جتنا کہ اس کو صرف واجب اور فرض اور معتدا ادا کرتا ہوا اور حلال کمائی کا صرف اعتراف رکھتا ہوا جو زیادہ اس کو حاصل ہوگا اس کو حاصل نہیں ہوگا تو ایسا شخص اس زمانے میں صرف ضرورت شریعہ کو پورا کرنے والا ہو اور محرمت بچنے والا اعلیٰ مقام پر جانے والا ہے اگر سے نفروں کا پڑھنا نہیں ورنہ حضرت حرام نقمہ بہت سی بات کو لے بیٹھتا ہے حرام نقمہ بہت سی عبادت کو لے بیٹھتا ہے جو اس عبادت کا رنگ آنا چاہیے تاثر ہونا چاہیے روح کے اندر رنگینی پن آ جانا چاہیے دنیا و مافیہ کی طرف سے دل میں نفرت ہو جانا چاہیے دوسروں کی خاطر سے اپنے اوپر تحمل اس کے آرام کا تکلیف کا لے لینا چاہیے عبادت یہ کہتی ہے صرف نفلوں کے پڑھنے کو نہیں کہتی وہ نفلوں کا پڑھنا یوں کہتا ہے تاجد کا پڑھنا یوں کہتا ہے تصویر کا پڑھنا کہتا ہے اور یہ پیدا نہیں ہوا ایک رائے مسلم کسی اونچی چیز ہے ایک رائے مسلم معمولی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے حضرت لیکن تہد گزار بھی اور تصویر خواہ بھی